جہاں تک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے یہ بھی قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کے دو نام ہے اس کا نام سورہ قتال بھی ہے زمانہ رضول جو ہے یہ غزوہ بدر سے متصل قبل نازل ہوئی ہے یعنی سورہ بقرہ ہی کا زمینہ اس کو سمجھنا چاہیے سورہ بقرہ ہے اکثر وہ آیات جو نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر تک ایک تو ان کا بڑا مجموعہ ہے جو چالیس رکوعوں پر مشتمل ہے وہ تو سورہ بقرہ ہے لیکن اس کو علیحدہ رکھا گیا ہے اگر کہ ہے اسی سلسلے کے اندر اور اس کے علیحدہ رکھنے کا بیان کروں گا کہ سبب کیا ہے تو گویا کہ اس کو ایک طرح سے سمجھیے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کا زمینہ ہے غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اقدام کا عمل شروع کیا ہے یعنی ایک تو بارہ برس تک بچے میں تو حکم یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو ہاتھ رکے رکھو نو ریٹیلیشن ریونج کا کیا سوال انتقام تو بہت دور کی بات ہے no raising of hand even in self defence اپنے بچانے کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانے اگر خباب الرف سے کہا گیا اتارے کپڑوں اتار دو لیٹ جاؤ انگاروں کے اوپر لیٹ جاؤ حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ کو اور حضرت عمار کو جو کچھ بھی ایزائیں دے رہا تھا ابو جہل کسی مسلمان کو اجازت نہیں تھی کہ جا کر اس کا ہاتھ پکڑے نہیں یہ مرحلہ تھا پیسو ریزسٹنس کا کہ جو تکلیف آئے جھیلو جوابی کاروائی کوئی نہیں لیکن اب جیسا کہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے ادین نبین قاتلون البی اللہ ظلم اب اقتال کا دور شروع ہو گیا لیکن یہ کہ جو منافقین تھے یا جن کے دلوں میں روگ تھا جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ آخر لڑائی بھڑائی کا کیا فائدہ ہے یہ تو کوئی خدا سے کام کرنا چاہیے یا کوئی یہ بھی کہتا ہوگا کہ گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہر کا کو دینا ہے ہم اپنی دعوت اور تبلیغ کے کام کو بس جاری رکھیں اور یہ تو محمد نے معاذ اللہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں یہ محمد نے خود جو ہے مہم جوئی شروع کر دی ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ان کے قافلوں کو کا تعاقب شروع کر دیا ان کی جو ہے وہ گویا کہ لائف لائن کے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو یہ جز حقیقت اقدام تو کر رہے ہیں یہ خود اور اس سے گویا کہ لڑائی بھڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو ان کے دلوں میں تو تھا روگ نفاق کا کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہمارے ایمان کا یہ امتحان ہو جائے کہ ہم سے کہا جائے کہ نکلو اللہ کے راہ میں جان ہچری پر رکھ کر لیکن وہ جو اس کی آڑ لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی بھڑائی اور یہ جو ہے فساد بلکہ سلح جوئی کے ساتھ معاملہ کرو روڈ کا یہ سورہ بکرا کے دوسرے رکو میں آیا تھا بھائی تو گویا کہ اس وقت ان کی جو ذہن کی کیفیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور یہ اسلوب کے اعتبار سے پورے قرآن میں منفرد ہے بالکل ایبرپلی شروع ہو رہی ہے کوئی تمہید نہیں کوئی حروف مقطعات نہیں کوئی اللہ کی ہم کوئی اور شے کچھ نہیں قرآن مجید کی عظمت کچھ نہیں بلکہ الزینہ اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے جو عام طور پر جملے کے شروع کے لیے عام اسلوب نہیں ہے پھر یہ کہ وہ جو اسلوب ہوتا ہے آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسما اور اللہ کی صفات کا انہو عزیز الحکیم وہ تو بڑا غفور ہے رحیم ہے اس طرح کی کوئی شے آپ کو یہاں نہیں ملے گی اسلوب بالکل مختلف ہے ہر آیت ایبرپ شروع ہو رہی ہے سورت بھی ابرپنی شروع ہوئی ہے اور ابرپٹی ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے ہر آیت جو ہے شروع ہوتی ہے اور ابرپٹی ختم ہو جاتی ہے بغیر کسی اختتامی اللہ کے اسماء اور صفات کے حوالے کے باقی اس میں اور جو اگلی صورت ہے سورہ فتح اس میں کیا ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی انقلابی جد و جہد کا جو آخری مرحلہ تھا یعنی قتال آرم کانفلکٹ اس سے متصل قبل یہ سورہ محمد نازل ہو رہی ہے اور اس کا جو اختتام ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح آئی ہے اس کی تمہید ہے سورہ حدیبیہ انا فتح نہ فتح مبینہ تو گویا کہ یہ دونوں اینڈ ہیں اس کے جو آخری مرحلہ تھا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا اس میں جو عام کانفلکٹ شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر سے اس سے قبل یہ صورت نازل ہوئی ہے اور جب آخری فتح ہونے والی ہے اور وہ فتح مکہ کی ہوگی لیکن اس سے قبل جو اللہ نے تمہیدی فتح دی ہے وہ فتح ہے اللہ فتح نہ اللہ کا فتح مبینہ وہ صلاح حدیبیہ جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ فتح سورہ فتح کے اندر ہے یہ رب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دین و سدو انصبیل اللہ اب اللہ عمال جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے سدا یا سدو میں کر چکا ہوں بار بار رکنا بھی روکنا بھی یہ فیل لازم بھی ہے فیل متعدی بھی ہے جنہوں نے کفر کیا خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے اللہ نے ان کی ساری جد و جہد کو ضائع کر دیا عدل اللہ ان کی ساری کوشش جو تھی اللہ کے دین کے راستے کو روکنے کی حضور کی دعوت کو راستے کو روکنے کی سب جا چکی ضائع ہو چکی ہے ہو چکی اور اب یہ قافلہ جو ہے دعوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب نبوی کا یہ اپنی منزل کی طرف بڑھے گا وہ آخری درجے میں اب شامل ہونے والا ہے وہ امن آمن امن الصحاط و آمن بانز اعلیٰ محمد ان مح الحق ہی کب فرحان سید آتے اسلحب علحم اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے عمل کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم مح الحق اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے کب فرحان ہم اللہ نے دور کر دیے معاف کر دیے ان سے ان کی خطائیں ان کی غلطیاں واسلحب آل اور ان کے حال کو ان کی کیفیت کو سنوار دیا بنا دیا ان کی سیرتیں ان کے کردار اب دیکھ لو یہ صحابہ کی جماعت جو ہے ان کی سیرتیں دیکھو ان کی شخصیتیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھار کر ان بھٹیوں میں سے گزار کر کے جو مکے میں تھیں جن میں سے کہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہیں تو کندن ہو چکے ہیں خالص زر خالص ظال کا بھی اندر نظیر کفر کمعل بات یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی لہٰذا وہ تو نتیجہ اس کا وہی نکلنا تھا جو نکل رہا ہے وہ ان لذیذ آمن القبل حق کا بھی رب نہیں اور جو لوگ لائے انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے کزال کا اللہ سے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے فیضا عقیت النظین قبر فضرب الرقاب اب یہ ہے آیت جو مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی ایک تقدیم و تاخیر ہے تقدیم و تاخیر کا اصول میں بتا چکا ہوں قرآن مجید میں ہوتا ہے اس کے آہنگ کی وجہ سے اور غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اصل ترتیب کیا ہے اور اس سے پھر بات واضح ہوتی ہے تو یہ قانون دیا جا رہا ہے اسی کا حوالہ تھا سورہ انفال میں کہ اگر یہ پہلے سے بات نہ آ گئی ہوتی تو اے مسلمانوں تم نے جو یہ قیدیوں کو زدہ فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس پر تم پر بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اللہ کی لیکن چونکہ یہ آیت آ چکی تھی اب اس کی وضاحت میں کر دوں گا آپ کو فیضا لکی تم لذیذ کفر ہوں تو اے مسلمانوں جب اب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے اب جو ہے آرم کانفلکٹ شروع ہونا ہے اب تلوار تلوار سے ٹکرائے گی میدان میں تمہیں آنا پڑے گا تو اس کا قاعدہ کیا ہے زربر رقاب تو ان کی گردنوں کو مارنا ہے پہلا کام یہ ہے ان کی گردنیں مارو انہیں قتل کرو کروائے اذا تو یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طریقے سے کچل دو ان کی طاقت ختم ہو جائے فشد الوساق پھر تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو پھر باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ فائما مندن باندھو اما فدان حتہ تضا الحرب اوزا رہا اور پھر چاہے تو انہیں اس کے بعد جو ہے تم چھوڑ سکتے ہو احسان دکھت بغیر فریا لیے اور اما فدان یا فریا لے کر حتہ تضا الحرب اوزا رہا یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈک دے ڈال دے اس میں ہے اصل میں تقدیم و تاخیر یہ پہلے ہے حتہ ادا ہوں فشد الوسا کا حتیہ تدال ہر وہ رہا فما بندن بادو اما فدان یعنی یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو پہلے مرحلہ یہ کہ ان کی گردنیں مارو پھر جب ان کی قوت کچھ نہیں جائے پھر تم انہیں قیدی بنا سکتے ہو جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار بالکل رکھ دے اب اس کو سمجھ لیجیے کہ ایک ہوتی ہے بیٹل ایک ہوتی ہے وار بدر جنگ تھی لیکن بیٹل کی نوعیت کی تھی وار تو چھ سال تک چلتی ہے battle of Badr battle of Uhud battle of Ahzab battle of battle معلوم کتنی کتنی بیٹل ہیں یہ چھ سال تک مسلسل جنگ ہے جس میں کہ تھوڑا سا وقفہ آیا کھلا ہو جا رہے وار وار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ایک بیٹل ختم ہوئی ہے ایک ایک مہم ختم ہوئی ہے ایک لڑائی ختم ہوئی ہے جنگ تو جاری ہے ہتہ تازہ ہر اوزا رہا جبکہ وہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی اس درجے وہ دین کا غلبہ ہو جائے کہ اب کوئی ریزسٹنس نہ رہے تو پھر یہ ہے کہ چاہے تم ان کو چھوڑ دو پھر فلیا لے کر اور چاہے تم ان کو ویسے بھی احسان سے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں احسان کرو بغیر بھی ابھی بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں لیکن جب تک کہ ابھی مقابلہ چل رہا ہے اس وقت تک فلیا لے کر چھوڑ دینے کے مانی کیا ہوئے کہ آپ نے کفر کو تقریب پہنچائی جو آج یہاں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے ستر مارے گئے اچھا وہ تو کفر کا ایک بازو تو ٹوٹ گیا لیکن یہ ستر جو تمہاری قید میں آئے تھے اس کو تم نے سیا لے کر چھوڑ دیا تو یہ بازو دوبارہ جا کر تم پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں لیکن چونکہ یہاں پہ اب اس کا معاملہ ججمنٹ کا وہاں دشمن کی کمر کچلی گئی ہے یا نہیں یہ ہے ججمنٹ کا معاملہ تو حضور نے اگر یہ سمجھا کہ قبر کچھ نہیں گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہو سکتی اشتہاد جو ہے اشتہاد کا اصول یہ ہے کہ اشتہاد میں مختی بھی ہو تو اسے اجر ملتا ہے اور مصیب ہو تو دوہرا اجر ہے کیونکہ حضور کے اشتہاد پر یہ تھا تو آپ کو اگر چھوڑ دیا گیا تو اما باد بادو اما فدان جب یہ آلٹرنیٹو اس کے اندر موجود ہے شاید کے اندر کہ اس کے بعد پھر چاہو تو تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے احسان بھر کر چھوڑ دو اور چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو تو حضور نے اس کو استعمال کیا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی وہ کچھ بھی نہیں گئی تھی کفر کی طاقت لہذا یہ قبل از وقت ہے جو اشتہار ہو گیا ہے اسی لیے کہا کہ اگر یہ آیت نادل نہ ہو چکی ہوتی پہلے تو جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری پکڑ سخت کرتا میرا خیال ہے میں وہ آیت آپ کو سنائی دوں اس لیے یہ بہت مشکل مقامات میں سے ہے بڑی مشکل سے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے دیکھیے یہ آیت نمبر سڑسٹھ سے سنا رہا ہوں ماں کان نبی ان یقون لہو اسرا یوس فل وہی لفظ جو یہاں آیا ہے تم یوس یوس خنا فل فل کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کوئی قیدی بنا لے جب تک کہ زمین میں پوری طریقے سے خوریزی نہ ہو جائے اور کفر کو کچل نہ دیا جائے توری دون عرب دنیا تم دنیا کا و سامان چاہتے ہو کہ یہ فلیا دیں گے رقم آئے گی اللہ یرید الآخرہ اللہ کے نگاہوں کے سامنے آخرت ہے اللہ عزیز الحکیم اللہ عزیز الحکیم اللہ کتاب من اللہ لہٰ سبا اگر یہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب پہلے آنا چکی ہوتی حکم اب یہ کتاب کے معنی پھر وہی حکم ہے یہاں پر اللہ کی طرف سے پہلے یہ آیت جو ہے جو اس حکم پر مبنی ہے وہ نازل نہ ہو چکی ہوتی لمسکم سیماخستم عذاب العظیم کہ جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہارے اوپر بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے لیکن چونکہ وہ تھی پکڑو مما غریب تم حلال طیبہ تو جو بھی اب تمہیں غنیمت ملی ہے اسے کھاؤ حلال و طیب سمجھتے یہ ہے اس آیت کا مطلب جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو گردنے مارنا ہے پہلا کام پھر جب پوری طرح کچل لو طاقت کچھ نہیں گئی کفر کی تو پھر قیدی بھی بناؤ فشد الوساق حتیٰ سدا ہر وہ رہا جب جنگ بالکل ختم ہو جائے اور گویا کہ وہ ہتھیار ڈال دیے جنگ نے ڈنگ ڈال دیے اب کوئی طاقت نہیں رہی کہر میں پھر تم چاہو تو ان کو سلیا لے کر چھوڑ دو چاہو تو بغیر سے کے بھی چھوڑ دو کوئی بات نہیں اب کوئی خطرہ نہیں اس لیے کہ انقلاب آ چکا اور مستحکم ہو چکا اب ان کا کیا کچھ نہیں ہوگا ہتھی تدا ددال ہر وہ اوزارہ ضال پلو یشا اللہ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا ان کو فار سے انتقام لے لیتا ولاکل جب لو آ باز اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس ایک ہزار کے لشکر کو آنے واحد میں ختم کر دے لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا تمہاری آزمائش کی تمہارے صبر کا امتحان لیا لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے جانچتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے وہ ایک ہزار کے لشکر کے ذریعے سے ان تین سو تیرہ کے استقامت کی ایمان اور استقامت جو ہے اس کی آزمائش ہو گئی ولزین خوط فی سبھی اللہ رہا ہے اعمال اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے ان کے سارے اعمال کا بھرپور اجر انہیں مل جائے گا سیاحدی میوس بالا ہو اللہ تعالیٰ ان کو راہ دے گا پہنچا دے گا جنت تک پہنچا دے گا اور ان کے جو معاملہ ہوگا وہاں پہ ان کے احوال بہت اعلیٰ ہوں گے بہت عمدہ ہوں گے میوس کھلو جنت اور داخل کرے گا انہیں اس باغات میں جو پہلے ہی انہیں پہچنوا دی ہے بتا دیا ہے کہ اس جنت میں کیا کچھ ہوگا وہ تو ہم بتا چکے ہیں قرآن کے اندر اس جنت میں داخل کرے گا یا سبزامت ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا یہ بہت اہم قانون ہے اللہ کا تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا تم اللہ کے دشمنوں سے پینے بڑھاؤ دوستیاں کرو ان کی وفاداریوں کے دم بھرو انہیں اپنا سرپرست سمجھو انہیں اپنا حمایتی اور مددگار سمجھو اور ساتھ ہی دعا کرو تو دعائیں تو نازلا چاہے سال بھر کرتے رہو گے اللہ نہیں سنے گا تمہاری دعا ڈھاکہ گیا مشرقی پاکستان گیا بدترین شکست آ گئی قلوت نازلہ مکے میں بھی اور مدینہ میں بھی پڑھے جا رہے تھے اور پورے پاکستان میں پڑھے جا رہے تھے اللہ نے نہیں سنی تمہاری دوستیاں کس اس کی اللہ سے تو ہے نہیں اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے تمہاری ساری معیشت سود پر چل رہی ہے تم نے اللہ کے باغیوں کو دوست بنایا ہوا انہیں اپنا سرپرست پر سمجھتے انہیں کی مدد پر تمہارا جو ہے سارا سہارا بھروسہ ہے آ رہا تھا کوئی جہاز چل کر امریکہ کا ہو تو نہیں آیا تو اللہ کیوں سنے گا تمہاری بات ان اللہ کم بھائی سب اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تم اس کے اگر مخلص ہو فرما بردار ہو اس کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے ہو تن من دن اس کے لیے لگانے کو تیار ہو اللہ مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا ولدین کفل ہوں فتح وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے تو پھر ہے ان کو گویا کہ رد کر دینا رانگا درگاہ کر دیے جائیں گے وہ کھائیں ٹھوکرے واد اللہ احمد اللہ نے ان کے تمام اعمال کو جد و جہد کو کوئشوں کو بالکل گمراہ کر دیا یعنی ختم ہو گئی وہ اور ان کا حاصل کچھ نہ ہوا زانے کا بے ان کرے فاحبت عمال اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ چیز ناپسند کی جو اللہ نے نازل کی فاہبت عمال ہوں اللہ نے ان کے تمام نیک اعمال بھی ضائع کر دیے یعنی آخر ان میں ایسے بھی تھے کفار میں سے جو غریبوں کو کھانا کھلا دیتے تھے جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور سمجھتے تھے بڑی نیکی کام ہم کر رہے ہیں یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ رہے ہیں اجال تم شکایت جو عمارت المسجد الحرام ان چیزوں کو تم نے بہت بڑی نیکیاں سمجھ رکھا ہے لیکن یہ کہ اگر تم نے اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا ہے تو اللہ نے تمہاری ساری عمال جو ہے حب کر دی افلم یسیر فلر فیم ضرور آخ میں قبل نہیں تو چاہے یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دمر اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا کافری نام صالحا اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے ہی انجام آئیں گے ضالع کا اللہ مول امن کافری لا مولا لہم اور یہ اس لیے کہ اللہ تو مولا ہے رفیق ہے خوش پناہ ہے مددگار ہے اہل ایمان کا اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں یہ اصل میں یہی سے حضور نے پھر وہ نعرہ اخذ کیا تھا جب غزوہ عہد میں جب وقتی طور پر مسلمانوں کی شکست ہو گئی اور حضور بھی اور صحابہ بھی پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے عہد پر اور اس کے بعد پھر جو دامن میں کھڑے ہوئے تھے جو کفار کے اس وقت کے سربراہ تھے اس میں ابو سفیان تھے خالد ابن ولید جو بعد میں دونوں ایمان لے آئے صحابہ میں سے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا لنا عزا عزا ولا لکم ہمارے لیے عزا جیسی دیوی ہے اس نے ہماری مدد کی ہے تمہارے لیے تو ہی نہیں تو حضور نے کہا تھا مسلمانوں سے جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں اس نے کہا تھا حبل لیکن یہ کہ اس کے جواب میں کہا گیا اللہ اکبر اللہ سب سے اعلیٰ بھی ہے بڑا بھی ہے یہ جو نعرہ ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم ذالک بین اللہ مولا مولا لہم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یقینا اللہ تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جن نے عمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ کھا پی رہے ہیں عیش اڑا رہے ہیں دنیا میں کھا رہے ہیں جیسے کہ حیوانات بھی کھاتے ہیں وہ نار و مشور نقم لیکن یہ کہ بیر آخر ان کا ٹھکانا جو ہے وہ آگ ہے وہ کائی من قریت ہی اشد و قوت من قریت کلتی اخرجت اور اے نبی کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو اس بستی سے کہیں زیادہ قوت میں تھی جس نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا ہے مچے سے بڑا بڑے بڑے شہر تھے اس سے بڑے بڑے بڑی ان کی جو ہے قوتیں تھیں بڑی طاقتور قومیں وہاں رہتی تھیں تو یہ جو بستی جس نے کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی بستیاں تھیں انہیں ہم نے ہلاک کیا اہلک نہ ہوں فلاں ناصر نہ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا افامن امن کانا اعلیٰ بین رب ہی کمن زین لہو سو عمل ہی تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بیہ نہ پر ہے اس کی سرشت اور اس کی فطرت نیک ہے اور پھر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پر قائم ہے کمن زین لہو سو عمل ہی کیا وہ جیسا ہو جائے گا کہ جس کے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں برے اعمال اس کے لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے شاندار میرے اعمال ہیں میری تہذیب طریقت کم المسلح تمہارا کلچر بہت اعلیٰ کلچر مثالی کلچر بتوا احواہم اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی ان دونوں میں ظاہر باتیں کو مساوات نہیں ہو سکتی وہ جو اللہ کی طرف سے بینہ پر ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ناکام ہونے والے ہیں الجنت التی المتقون آسن لم مسلجنت وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معاهم صدق اللہ العظیم مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے اس میں نہریں ہیں پانی کی جن میں کوئی بو نہیں اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا من خمر اور ایسی شراب کی نہریں کہ جو لذت والی ہے پینے والوں کے لیے من اصل ان اور نہریں ہیں ایسے شہد کی جس کو صاف کیا جا چکا ہو جھاگ اتارا جا چکا ہو وہ لہو بالکل بالکلات اور پھر مزید برآم ان کے لیے ہوں گے وہاں تمام میوے تمام پھل وہ بخصرۃم رب اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے کمن ہوا خالد الفنار بھلا وہ لوگ کہ جو ان جنتوں میں ہوں گے ان کے برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو ہے آگ میں جو رہیں گے ہمیشہ آگ میں وہ سکوم آگ حمیمہ اور انہیں پینے کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی فقتا معاہم جو ان کی اتلیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا وہ من ہوں میں ولیک اب یہاں سے جو اصل مضمون سورہ مبارکہ کا ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قتال سے جو طبیعت اب گھبرا رہی تھی کچھ لوگوں کی خاص طور پر جن کے دلوں میں روک تھا مرافقت تھی ان کی کیفیت ہے جو سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے آئے گی وہ منحمل ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اے نبی آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں حقاعدہ خرج الجے کا یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں کال الزیلہ اوت العلم ماتا کالا عنفا تو وہ کہتے ہیں ان کو کہ جنہیں علم دیا گیا کیا کہا انہوں نے اب یہ نئی بات آج کیا کہہ دی انہوں نے یہ ات العلم سے مراد اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو لوگ ان میں زیادہ سمجھدار ہیں اور جن کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ان کو اللہ نے فہم عطا فرمایا ان سے پوچھتے ہیں یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی جو آج کہی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر یہ اہل کتاب سے جا کر پوچھتے ہیں جو علم والے جن کو علم پہلے دیا گیا تھا ماضا کالا نفا یہ کیا کہہ دیا یعنی جنگ کے بارے میں جو بھی اب کوئی تجویز ہو رہی ہے اقدام کا مرحلہ ہے نکلنا ہے قریش کے قافلوں کا پیچھا کرنا ہے مارا کالا حنفا علائق الزین تب اللہ والا قلوب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے وہ تباؤ احواہ اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یعنی یہ ہچکچاہٹ جن کے اندر پیدا ہو گئی ہے در حقیقت یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کے دلوں میں منافقت پیدا ہو چکی ہے و زیادہ ہودن اور جو ہدایت پر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا ہے اس نئے مرحلے کے آنے سے ان کے جوش ایمان میں اور ذوق شہادت میں اضافہ ہو گیا ہے وہ آتا ہوں تقوا ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے تقوا میں اور اضافہ فرمایا ہے بھائی اندرون اللہ آکر ہوں بخشن تو کس چیز کے منتظر ہے سوائے قیامت کے کہ وہ آدھم کے ان پر اچانک فقط جا آشرات اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں یعنی قیامت کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست ہے کیونکہ آپ آخری رسول ہیں اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ وہ تو انا وسعت کہا دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑا میں اور قیامت اس طریقے سے جڑے ہوئے اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں انا آخر المرسلین مان تم آخر الامم میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو تو اب آپ کی بات تو قیامت ہی آنی ہے فارم الحماجات تم ذکر ہوں تو جب وہ دھمکے گی تو پھر اس وقت ان کا یاد کرنا یا نصیحت اخذ کرنا یا سبق حاصل کرنا ان کے کس کام کا ہوگا فالم اللہ بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ بات خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے واحد کے سینے میں اس حوالے سے ایک تعویل تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حقیقت میں حضور کی مساطب سے آپ کی امت سے کہی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں علماء نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ یہاں حضور مخاطب ہے اور حضور کی مخاطبت میں یہ پہلو موجود ہے کہ حضور کے گناہ کا معاملہ جو ہے ہم اپنے گناہ پر تیاس نہ کریں حسنات الابرار سیات المقربین حضور کی تو جو انٹینسٹی ہوتی تھی تعلق اللہ کی شدید اس میں ذرا سی کمی آتی تھی تو آپ اسے بھی سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کوتا مجھ سے ہو گئی ہے گویا کہ ہمارے لیے تو کہیں بمشکل کبھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے طبیعت کے اندر انشراح ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور حضور کے لیے وہ تو انشراح تو ہر وقت رہتا ہی تھا اگر ذرا سا کہیں کسی مسئلے میں تھوڑی سی اس انشراح کی شدت میں کمی آ جائے تو آپ اسے بہت بڑی اپنی کوتا بڑا گناہ سمجھتے تھے ویسے میری ایک ذاتی رائے بھی ہے وہ میں اگلی صورت میں آ کر اس بات کو پورے طور سے واضح کروں گا کہ یہاں حضور کی خطا سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس جد و جہد میں کہیں کوئی کوتا ہی رہ گئی ہے اور وہ کوتا اگر دوسرے مسلمانوں سے ہوئی ہے تب بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ اگرچہ سب مل کر لڑتے ہیں سپاہی بھی لڑتا ہے لیکن یہ کہ صحرا بنتا ہے تو جو کمانڈر ہوتا ہے سپہ سالار ہوتا ہے فتح اس کے کھاتے میں جاتی ہے اسی طریقے سے شکست ہو جائے تو شکست کا جو قلم کا ٹیکہ ہے وہ بظاہر بات ہے کسی پر سالار کے ماتھے پر لگے گا چاہے اس میں غلط کسی اور کی ہو جائے اس اعتبار سے اگر کہیں کسی سے کوئی کوتا ہوئی ہے تو گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہونے کے اعتبار سے کہ آپ ہی کی قیادت میں ہو رہی ہے تو اس جد و جہد کے اندر کہیں کوئی کوتا یا کمی جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے ولی مومن اور مومنات نبی آپ استغفار کیجئے اپنی خطا آپ تقسیم کا بھی اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی واللہ یعلم متقلبکم و مسواکم اللہ خوب جانتا ہے کہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے بارگشت تمہاری کہاں ہے اور کہاں تمہارا اصل گھر ہے مستقل تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے یعنی آخرت بہشت وہ یقول الدین امن اللہ رزرت سورت ہوں اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہوئی یہ بہت اہم آیت ہے اس صورت کی کہ اصل میں حضور نے جب وہ چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیجنی شروع کر دی تھی اس وقت تک کوئی ایسی صحیح آیت جب اللہ کے راستے میں نکلو اور قتال کرو شاید نازل نہیں ہوئی عزم کے درجے میں تو بات آ گئی کہ سورہ حج کے اندر آیت نازل ہو گئی تھی لیکن سورہ حج کو بھی بعض ادا کیونکہ بدنی سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہو اگر وہ رائے صحیح ہو باقی سورہ بقرہ کے اندر جو آیات آئی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کرے قاتلو فی سبھی اللہ اللہ یو کاتل نہ اور بظاہر ہجرت کے بعد ابتدا ابھی مکے والوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی انیشیٹو حضور نے دیا ہے چھوٹے چھوٹے دستے آپ نے بھیجنے شروع کر دیے ان کا گھیراؤ گویا کہ آپ کر رہے ایک تو پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش کہ جہاں بھی آپ گئے چار مہموں میں تو آپ خود بھی تشریف لے گئے آٹھ مہمات ہیں کل بدر سے پہلے جن میں سے چار میں آپ نے بھی شرکت فرمائی اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں عام ہمارا خیال ہے کہ پہلا جو ہے غزوہ بدر ہے اس سے پہلے آٹھ ہیں مہمات جن میں سے چار سرایا ہیں جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے مسلمانوں کو آپ نے بھیجا اور چار ہیں جہاں آپ گئے وہاں جا کر آپ نے وہاں کے قبیلے سے اس علاقے میں جو قبیلہ آباد تھا اس سے آپ نے صلح کر لی اب یا تو وہ پہلے حلیف تھا قریش کا اب حلیف بن گیا وہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ نیوٹرل بن گیا اس نے کہا کہ نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نتیجہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل جو انفلوئنس تھا zone of influence political influence Quraysh کا وہ کم ہو رہا ہے پھر آپ نے قافلوں کا پیچھا کیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اب ان کی لائف لائن جو ہے ان کی تو شہرت تھی وہ اس کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا یہ چیزیں کیونکہ آپ کی طرف سے ہوئی ہیں اس وقت تک بکے والوں کی طرف سے جو بھی کچھ انہوں نے کیا بکے میں ستایا مارا پیٹا وہ تھے اپنی جگہ ہجرت کے بعد ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا اس پر یہ لوگ جو تھے جو ذرا اس جنگ وغیرہ سے اور اس معاملے سے اپرا رہے تھے تو ان کو ایک دلیل ملی ہوئی تھی وہ کہتے تھے لولا ہو کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے اپنی اپنی ذاتی رائے سے ان کا خیال ہوگا جیسے کوئی مہم جو انسان ہوتا ہے تو شاید اسی طریقے سے اب یہ جو ہے مہم جو انسان بن گئے لولا نزل صورت رزل سورت صورت ان پھر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی اور ذوق اور اس میں قتال کا حکم آ گیا رائے الزین فی قلوب مرم تو اب تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے یا نظر علیہ من الموت اب آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی رشی تاری ہو رہی ہوتی ہے دلیل ان کی ختم ہو گئی اب وہ کہتے تھے کہ آئے تو کو قرآن نازل ہو جس سے معلوم ہو کہ اب قتال ہے یہ اللہ کا حکم ہے اسی لیے اسی آیت میں جو لفظ قتال آیا ہے اسی کے حوالے سے اس صورت کا نام سورہ قتال بھی ہے فیضا الدہ سورت قروب القیر ویت الزی نظر المخشی علیہ من الموت تو افسوس ہے ان پر بربادی ہے ان کے لیے و قول معروف دیکھو ایمان لائے ہو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو اطاعت لازم ہے تم پر تعتر و قول معروف ہاں کوئی مشورہ دینا ہے بھلی بات کہنی ہے کوئی حل نہیں ہے مشورہ لے سکتے ہو اچھی بات کہہ سکتے ہو لیکن کتاب کرنی پڑے گی فیضہ اعظم العم مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو جائے ایک بات طے ہو جائے فلاح صدق اللہ خیر اللہ تو اب اگر انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا ہوا تھا اور جو میسا کے ایمان ان کا ہے اس کو اگر یہ سچا کریں گے ثابت ہوں گے سچے تبھی ان کی خیریت ہے تبھی ان کے لیے بہتری ہے فہل آسے تم ان طول تم انتف فی الارض و تو ارحامکم اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے ہیں پہلے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو شیخ الہند کا بھی ہے اور مجھے اسی سے اتفاق ہے کہ تم ذرا سوچو اگر جس حال میں اس وقت تم ہو اگر تمہیں حکومت مل جائے تم والی بن جاؤ تمہیں یہاں اقتدار مل جائے جزیرہ نما عرب میں تو تمہاری ابھی چونکہ پوری تربیت نہیں ہوئی ہے خاص طور پر ظاہر بات ہے کہ جو انصار مدینہ تھے ابھی ابھی ایمان لائے تھے ان کی تربیت تو نہیں ہوئی ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی شامل تھی آپ کو معلوم ہے کہ جو منافق تھے آخر غزوہ عہد میں ایک بٹا تین نفری جو ہے وہ نکل کر چلی گئی تھی تو معلوم ہوا کہ اس میں اتنی بڑی تعداد میں منافق بھی تھی اگر اس حال میں تمہیں کئی حکومت مل جائے تو تم کیا کرو گے تم سدو فلر زمین میں فساد بچاؤ گے تو میں ہو ارحام اور اپنے رحمی رشتے کاٹو گے یہ بات سمجھنی چاہیے ان جماعتوں کو بھی کہ جو چاہے اپنے دارش میں دین کے لیے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے کہ ہم دین کو قائم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو لیکن یہ کہ اگر وہ اپنے کارکنوں کی تربیت میں زور نہیں دیں گے ان میں خلوص اور اخلاص اور لاہیت خالص اللہ کے لیے جو کرنا ہے اللہ کے لیے اور دین کے احکام کے مطابق اگر ان جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ اس کی پوری تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بجائے اگر انہیں کہیں اختیار مل جائے تو بجائے اصلاح کے اور فساد ہو جائے اور پہلا فساد تو اس اعتبار سے کہ بہرحال وہ لوگ فاسق اور فاضر تھے انہوں نے جو فساد مچایا سو مچایا لیکن اگر دین کے نام پر کہیں فساد مچ جائے تو پھر دین بدلاؤ ہو جائے گا یہ ہے مضمون کہ جو یہاں اس آیت میں آیا ہے کہ ابھی تمہیں امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا بھٹیوں میں سے نکلو گے تب تم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 اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے افلا تدبر قرآن قروب اقفال ہوا کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے قرآن پر تدبر کریں اس کے بین الستون بھی تو پڑھیں غلبہ دین کے جد و جہد میں سارے مراحل آنے والے ہیں یہ تو ان سے پہلے کہہ دیا گیا تھا سورہ انکبوت میں آ چکا تھا احسما سو یو یقول آمنا وحم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ابھی مان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور بخش دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا بلاکت فت البل نہیں فلاں نمن اللہ الدین صدق اللہ کا ہم نے تو ہمیشہ جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے اور اللہ تو صاف کھول دے گا واضح کر دے گا کہ کون حقیقت میں سچے مومن ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے ہوئے ہیں اور اسی صورت میں آگے بھی آ گیا فلاح یا نمن اللہ الدینہ آمن اللہ لمن المنافقین اللہ تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا کہ کون واقعی مومن اور کون منافق ہے تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قبل پڑ چکے ان اندینہ تدو ادا تبین ہی میں یقین وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مڑ جائیں گے اس کے بعد کو ہدایت واضح ہو چکی ہو اور شیطان و سب والا شیطان نے نے حقیقت ان کے لیے یہ مرحلہ ارتداد کا پیچھے مڑ جانے کا آسان کر دیا ہے وہ عملہ لہم اور ان کو بڑی طول عمل کے اندر پھنسا دیا لمبے لمبے ان کی امیدیں ہیں دنیا کے اندر ظاہر بات ہے دنیا میں بڑے بڑے نقشے بنا رکھے ہیں تو اب یہ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو انسان کٹرائے گا ظاہر کا بے قانون لذیذ کرے ہو ماں نظر اللہ فی باز یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے وہ شہد جو اللہ نے نازل کی اللہ نے قرآن نازل کیا یہ ناپسند کس کو تھا قریش کو تھا کفار کو اور یہود کو تو یہ لوگ یہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ روگ تھا دلوں میں وہ مرض تھا وہ نفاق کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی وہ یہ کہتے تھے ظال کبھی کالن کرے ہوں محنت اللہ جن لوگوں کو یہ اللہ کے اتاری ہوئی کتاب اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام پسند نہیں آتے ان سے جا کر ان کا سنوتی وقوفی بادل امر تو دیکھیے ہم اگر سے ایمان تو لے آئے ہیں وہ محمد کی بات تو ہمیں ماننی ہے لیکن ہم آپ کی بھی اطاعت جاری رکھیں گے کچھ چیزوں کے اندر آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے آپ کا حکم مانیں گے آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے آپ سے اپنا رشتہ بالکل توڑ لیا منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے دونوں کے ساتھ جوڑا رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کی مذہب زبین ازار اقلاء الہ الا ولا الہ الا ان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں اہل ایمان کے پاس ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آمنا ویزا خلو الاش شیاتی نہیں پالو فالو انہ مستحد ہوں واللہ اللہ اس کا رہا اور اللہ تعالیٰ ہو معلوم خفیہ باتیں کرتے ہیں جا کر فقتمر ملایا کرجو ہوں با رہا ہوں تو کیا حال ہوگا ان کا جب کہ ان کی جانیں قبض کریں گے فرشتے ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے ان کی پیٹھوں کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے لال کبھی اللہ تباہ یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی اس چیز کی کی جو اللہ کو ناپسند ہے کرے ہوں رضوان ہوں اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کی رضا کو عما الحم تو اللہ نے ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے ہم کر دیے یعنی اب تک انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں جو پڑھی ہیں اور جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں اب جب مرحلہ آ گیا ہے کتال کا اور یہ جی چڑا رہے ہیں تو وہ یا وہ سارے ان کے اب تک کے جو اعمال ہیں وہ ہفت ہو جائیں گے سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں یہ روگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا وہ اپنے کھوٹ کو اندر جو نفاق کی بیماری لیے پھرتے ہیں اس کو چھپائے رکھ سکیں گے انہوں نے یہ سمجھا تھا اللہ تعالیٰ نے تو اسے واضح کرنا تھا اللہ الدین عامن المنافقین تو اب حسم قلوب الگان ہوں انہوں نے سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو دلوں کے کھوٹ کو علم نشہ نہیں کر دے گا ولا نشا را اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی آپ کو دکھا دیں کہ یہ یہ ہیں وہ لوگ فلا عرف تہم میں سیما ہوں آپ ان کے چہروں سے انہیں خود ہی پہچان لیں گے ظاہر بات ہے کہ صادق اور ایمان شخص کا چہرہ اور ایک مناسب کا چہرہ انسان کے قلب کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ تو چہرے کے اوپر جو ہے face is the index of mind ذہنی کیفیت جو ہے قلب کی کیفیت ہے وہ چہرے پر ہوتی ہے فلا عرف تہم تو آپ پہچان ہی چکے ہیں انہیں ان کے چہروں سے بلا تار فن ہوں فی الحال قول مزید آپ پہچان لیں گے انہیں ان کی گفتگو کے ڈھب سے انداز سے گفتگو میں بھی ظاہر بات ہے کچھ چاپلوسی کریں گے کچھ ہیر پھیر ڈالیں گے ایک مخلص آدمی کی گفتگو اور ایک اس طرح کے شخص کی گفتگو زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے بلّہ عالم اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے بلا نبل ون کم نالم المجاہدین امین اور ہم تو لازمن آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم ترجمہ تو ہوگا ہم معلوم کر لیں ہمیں علم ہو جائے لیکن چونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ کا علم تو قدیم ہے تو یہاں ہم اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ظاہر کر دیں گے اس کو تاکہ سب کے علم میں آ جائے سب دیکھ لیں ہم آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ سب دیکھ لیں کہ مجاہدین کون ہیں تم میں سے حتیٰ نالم اور مجاہدین ان کو مت اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ نبل لوا اخبار اور ہم تمہارے سارے حالات کی پوری پوری طریقے سے تحقیق کر لیں یہ تقریباً سمجھیے کہ وہ آیت جو آئی تھی سورہ بقرہ میں ولا وبل وندینگ من الخوف نفس من مسمرات ابھی وہاں چونکہ قتال کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے وہاں پر ابھی جنگ کا تذکرہ نہیں تھا یہ تو تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے جان اور مال کے نقصان سے اور سمراج کے ضیاع سے لیکن یہاں اسی کو ایکسٹینشن سمجھیے بل نبل ون میں تمہارا نارمل مظاہرین ہم ان کو وہ تاکہ ہم دیکھ لیں کون ہے وہ جو واقع جہاد کرنے والے ہیں صبر کرنے والے ہیں اور ان کی پوری طرح جانچ پڑک کر لیں ان الذين عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن یب الله شيئا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگرم رہے جدم زدہ میں پڑ گئے من بعد ما تبین لهم الهدى اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی لن یب اللہ شيئا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے وس اعمالهم اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی حبط کر دے گا پہلے ذکر تھا منافقین کا اب یہاں کفار مکہ کا ذکر ہے ان کے اعمال کیا تھے وہی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اجال کم شکایت اب اللہ عمل اور یہ کہ بارہ اور بھی کچھ دے کسی نے کھانا کھلا دیا کسی کو کچھ اور کر دیا اور پھر یہ کہ جو کچھ انہوں نے جد و جہد کی ہے انہوں نے بھی مال خرچ کیے ہیں جنگیں کی ہیں بدر میں آئے تھے تبھی تو بہت سے لوگوں نے کفاد انفاق کیا تھا تبھی تو ساز و سامان تیار ہوا تھا نو سو اونٹ لے کر نکلے تھے روزانہ ایک دن دس ایک دن نو اونٹ تو ذبح ہو رہے تھے وہ فوج کو جو کھانا کھلانے کے لیے تو آخر لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا تو یہ سارے اعمال ان کے اکارت چلے گئے یا امن عقی اللہ رسول ولا تم چلو امال اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو لا تم چلو اپنے اعمال ضائع نہ کرا بیٹھنا یعنی اب تک اگر تم نے کچھ اعمال کیے ہیں کچھ محنت بھی کی ہے کچھ انفاق بھی کیا ہے کچھ اور جد و جہد کی ہے لیکن اب جو یہ مرحلہ نیا آ گیا ہے اس کو یوں سمجھیے اب امر حال یہ ہے اللہ کا اس کے رسول کا جس وقت جو حکم ہے اس وقت اس کو ماننا ہوگا اب حکم یہ ہے لہذا اگر اس میں تم نے کہیں پیٹ دکھا دی تو تم اپنے سارے سابقہ اعمال کو باتیں کرا لو گے ان نظیر کفر و سدو اللہ اسما ماتو کو اللہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے رہے اور یا رکے رہے یہ دونوں جیسے میں نے کیا کہ سدا یا سدو جو ہے یہ فیل لازم بھی ہے فیل متعدی بھی ہے سما ماتو اہم کفار اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے فلاں یقر اللہ الحم تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر چیز نہیں بخشے گا فلاں تہنو تو مسلمانوں تم ڈھیلے نہ پڑو بوجھے پن کا مظاہرہ نہ کرو وہ تدور سلم فلم ادھر سلم میں اور تم جو اب یہ کہہ رہے ہو خسرا کی بات ہونی چاہیے اور سلامتی کی بات ہونی چاہیے اور خام خاں کی لڑائی جھگڑا جو ہے اسے کیا حاصل ہے یہ جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو فلاں و تدو السلم بلکہ اب جو مرحلہ آ گیا ہے اب تو سرفروشی کا مرحلہ آ گیا ہے بنتم تم العلوم اور گھبراؤ نہیں تم ہی سب سے اونچے رہو گے سربرند رہو گے غالب ہوگے معکم اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کی مدد تمہارے شامل حال ہے ولہ یت رقم اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا الحیات دمل حیات دنیا لائے یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانا ہے اس کے سوا کیا ہے آخرت کے مقابلے میں تو یہ دھوکے کا سامان ہے دھوکے کی تکتی ہے ممل حیات دنیا اللہ متا وہ ان تو ملوں اور تب تک مجھے مجھے رکھوں اگر تم ایمان لاؤ ایمان پر قائم رہو اور اپنے رب کا تقوا اختیار کیے رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا تمہارے بدلے تمہارے بلا یس اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا مطلب یہ کہ سارے مال نہیں مانگتا یا تم سے زبردستی مال نہیں مانگتا دیکھیے دونوں چیز دیر میں رکھیے اللہ مال تو مانگتا ہے منظر یقر اللہ قرض حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے کتنی مرتبہ کہا اللہ کے راہ میں انفاق کرو اللہ کے راہ میں انفاق کرو سورہ بکرا میں ہم پڑھ چکے انفقو فی سبھی اللہ بلا بال کو ملتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو لگا دو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں بن مت ڈالو یہ اللہ کا مال مانگنا تو ہے لیکن ایک تو یہ کہ جبر نہیں کیا یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی عظیم انقلابی جد و جہد کبھی آپ نے کہا کہ ایمرجنسی ہے لہذا اب سب کا مال ضبط فلاں کا مال ضبط اس نے جو بھی تشویق ہے ترغیب ہے لیکن جس نے دیا اپنی مرضی سے دیا سوائے ایک جنگ کے نفیر عام بھی نہیں تھی تشویق ہے ترغیب ہے ہر دل مومن عالم کتاب لکھ لو اللہ کی راہ میں شہادت جو ہے اس کو اپنا مقصود سمجھو شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے کیا یہ کمال میرے نزدیک ویسے تو کمال ہر پہلو سے ہے لیکن یہ نقطہ بھی رکھیے کہیں بھی کسی صورت حال میں جبر کا معاملہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ تم سے جبرن نہیں مانتا یا کل کے کل مال نہیں مانگتا ان یسکل کو اگر وہ تم سے مانگے تمہارے سارے مال کم اور تم پر سختی کرے تنگی کرے تبغل تم بہت سے کام لوگے وہ یخرج تم اور اللہ ظاہر کر دے گا پھر تمہارے اندر کے کھوٹ کو جو تمہارا کھوٹ اندر ہے وہ زبانوں پر آ جائے گا جیسا کہ غزبۂ آزاد کے موقع پر آ گیا کہ ماں واد اللہ و رسول اللہ غرورا منافقین نے یہ بات کہہ دی کھلا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا سب مال دکھائے ہاں تم بلائے تجاؤں نے تم سے کوفی سب اللہ تمہیں تمہیں بلایا جا رہا ہے ترغیب دی جا رہی ہے تمہیں تشریف دی جا رہی کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو لے تم سے کوئی بھی اللہ مل فمن کو من یبخل پھل میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں وہ من لب پھل بھائی نماز جو کوئی بخل سے کام لے رہا ہے وہ بخل اپنے آپ سے کر رہا ہے وہ اپنے وہ فائدے چھوڑ رہا ہے کہ جو انفاق سے اسے ملیں گے ایک کے سو ملتے ہو تو اگر نہیں دے رہے آپ ایک تو کس کا گھاٹا کیا اپنا نقصان کیا نا تو وہ تو اپنی جان سے ہی بخل کر رہا ہے واللہ الغنی جو الفقراء اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے یہ تو تمہارے امتحان کے لیے مانگ رہا ہے تم سے اللہ کو قرض دو اللہ تعالیٰ تم سے صدقات بھی قبول کر لیتا ہے بھائی اکبر صدقات صدقات قبول کر لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تمہارا اعزاز ہے اکرام ہے واللہ الغنی حالانکہ وہ غنی ہے الفقراء اور محتاج اصل میں تم ہو وہ یہ آیت بڑی فیصلہ کن ہے ان تتول اگر تم پیٹ پھینک لو گے یا تبدیل قومن غیر رقم تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا تم ملا یقون امسال پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے اس وقت کچھ لوگوں پر بھی ہوا ہو کہ جنہوں نے منافقت کی پر پیٹ موڑ لی اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان سے زیادہ جو ہے جانثار قسم کے اہل ایمان جو ہے وہ فراہم کر دیے لیکن یہی آیت جو ہے اس اعتبار سے کہ حضور بے ست اصلی بے ست خصوصی امیین کے لیے تھی بنی اسماعیل اور عرب کے مشرقین جو ان کے تابع تھے ان کے لیے یہ کہ یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اب تمہیں سے امت بنی ہے امت مسلمہ کن سے بنی اس کا نیوکلس اہل عرب وہی امت عرب کے لوگ اگر یہ مشن جو تمہارے حوالے ہوا ہے کا جالنا کو امت شہدا رسول علیہ شہیدہ اگر تم نے اس مشن سے منہ موڑ لیا تو اللہ تمہیں ہٹائے گا معذول کر دے گا کسی اور قوم کو لے آئے گا چنانچہ میرے نزدیک اس آیت کا ظہور ہوا ہے تمام و کمال تیرہویں صدی عیسوی میں جبکہ اللہ تعالی نے اربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معذور کر دیا بارہ سو اٹھاون عیسوی میں سکوت بغداد ہوا ہلاکو کے ہاتھوں جو مسلمانوں پر تاکاریوں کے ہاتھوں بیتی ہے کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اس وقت معمولی نہیں اور آخری خلیفہ بنو عباس کا اس کو کھینچ کر محل سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا جانور کی ایک کھال میں لپیٹ کر تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سمو تلے اسے کچل دیا وہ گویا کہ اربوں کا معذور ہونا تھا امت مسلمہ کی قیادت سے اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے لیکن پھر اللہ نے وہ ایک موضاء دکھایا کہ انہیں تا میں سے کتنی قومیں ایمان لے آئی ہے آیا کتنا ایک کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے پھر وہی تاکاری تھے جن میں سے ترکان تیموری نکل آئے ترکان سفری نکل آئے ترکان سلجوکی ان سے بھی پہلے آ چکے تھے اور ترکان عثمانی گریٹ آٹومان امپائر پھر خلافت بھی اللہ نے پھر وہاں منتقل کر دی چار سو برس کا خلافت جو ہے وہ بھی ترکان عثمانی کے پاس نہیں ان تطول تبدیل قومن غیر رقم تم ملا یقور صدق اللہ عظیم بارک اللہ علی لکم فی قرآن العظیم و نفا علی ویا کو ملایا تو حکیم